حضرت عبد الرحمن بن صفوان یا حضرت صفوان بن عبد الرحمن قوراچی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جس دن مکہ فتح ہوا وہ اپنے والد کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہجرت میں میرے والد کو بھی شریک کر لیجیے یعنی انہیں مہاجرین میں شمار کر لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی ہجرت نہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور کہا آپ نے مجھے پہچانا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ صرف قمیض پہنے ہوئے ان کے ساتھ چل دیے چادر بھی نہ اڑی اور کہا اے اللہ کے رسول آپ فلاں صاحب سے واقف ہیں اور ان سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہیں وہ اپنے والد کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان سے ہجرت کی بیعت لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی ہجرت نہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر ان صاحب کا ہاتھ چھو لیا اور فرمایا میں نے اپنے چچا کی قسم پوری کی ہے اور ہجرت کوئی نہیں یہ روایت یزید بن ابی زیاد کی سنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سولہ